علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا دل میں سجا کے رکھا ہے یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا در مولا دل میں سجا کے رکھا ہے یا در مولا حیدر مولا ہے در مولا ہر مولائی ہی کہتا ہے یا علی مولا ہے مولا یا علی مولا ہے در بگڑی بنا دے آئے سوالی کوئی نہ جائے خالی بگڑی بنا دے آئے سوالی کوئی نہ جائے خالی آج خدیری جام پلا دے ولیوں کے والی احمدیوں کے والی تیری آنکھیں میرے مولا سب کو دیکھنے والی چشم کرم نے تیری مولا ہم سے بچا کے رکھا ہے یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا ہر مولا ہی کہتا ہے یا علی مولا حیدر مولا یا مولا مولا حیدر نگری نگری تیرے موالی تیرے قلندر مولا نگری نگری تیرے موالی تیرے قلندر مولا دھرتی دھرتی تیرے گداگر فخر تونگر مولا فخر تونگر مولا بیزر تیرے در پر آ کر ہو گئے بوزر مولا ہو گئے بوزر خلیفہ ناد علی کو سب نے بنا کے رکھا ہے یا علی مولا ہے مولا یا علی مولا ہے در مولا ہر مولا ہی کہتا ہے یا علی مولا ہے مولا یا پیر فقیر ملنگ موالی اور قلندر سائی پیر فقیر ملنگ موالی اور قلندر میں سم گزر سلم مالک اشتر سائی مالک اشتر سائی کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے حیدر حیدر سائی حیدر حیدر سائی آج بھی سندھ نے مولا قدم کو سر پہ اٹھا کے رکھا ہے یا علی مولا ہے در مولا یا علی مولا ہے در مولا ہر مولا ہی کہتا ہے یا علی مولا ہے در مولا یا علی مولا ہے در مولا تیرا نعرہ سن کر مشکل مشکل میں پڑ جائے نارا سن کر مشکل مشکل میں پڑ جائے دشمن ماں دیکھ کے تجھ کو دھرتی میں گڑ جائے دھرتی میں گڑ جائے لاکھوں کے لشکر سے مولا تنہا تو لڑ جائے تنہا تو لڑ جائے تیرے خدا نے تجھ کو اپنی تیغ بنا کے رکھا ہے یا یا مولا مولا مولا حیدر مولا ہر مولا ہی کہتا ہے یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا تیرا گھر نورانی مولا گھر ہے تیرا نورانی تیرا گھر نورانی مولا گھر ہے تیرا نورانی تیرے گھر میں جو صورت ہے صورت ہے قرآنی صورت ہے قرآنی کل ایمان ہے مولا ذکر تیرا ایمانی رب نے تیرے نام سے اپنا نام ملا کے رکھا ہے یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا ہر مولا ہی کہتا ہے یا علی مولا تیرا سخی دربار ہے مولا ساری دنیا جانے تیرا سخی دربار ہے مولا ساری دنیا جانے کوئی خدا کہتا ہے کوئی ساقی کو سرمانے کو سرمانے کوئی نہیں پہچانا تجھ کو صرف نبی پہچانے صرف نبی پہچانے شہر علم نے تجھ کو اپنا درج بنا کے رکھا ہے یا علی مولا ہے در مولا علی مولا ہے در مولا ہر مولا ہی کہتا ہے یا علی مولا ہے در مولا مولا حیدر مولا مالک کوثر مالک جنت وارث قرآن ہو کے مالک کوثر مالک جنت وارث قرآن ہو کے ایک ایک بوند کو نہر کنارے تیرے بچے تر سے تیرے بچے تر سے چل گئے خیمے لٹ گیا ساما چھل گئی چادر سر سے چادر سر سے تیرے کرب و بلا نے بائے دکھا کے رکھا ہے مولا ہے مولا مولا مولا ہے علی مولا حیدر مولا کہتا ہے یا علی مولا ہے بلا نے آٹھ پہر میں کیا منظر دکھلایا بلا نے آٹھ پہر میں کیا منظر دکھلایا مظہرا نے مرقد میں ایک پل چین نہ ایک پل چین نہ پایا لاش پہ تیرے لال کی مولا گھوڑوں کو دوڑایا کو اٹھا کے رکھا ہے علی مولا ہے در مولا علی مولا ہے در مولا ہر مولا کہتا ہے علی مولا ہے در مولا علی مولا ہے در مولا رب زدنی علما کہہ کر شہر نجف میں آئے رب زدنی علما کہہ کر شہر نجف میں آئے ہم نے تو رے ہاں سرور علم کے موتی پائے علم کے موتی پائے عالی مولا حیدر مولا تجھ سے آس لگائے شکر مولا شکر مولا لب پہ سجا کے رکھا ہے یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا ہر مولا ہی کہتا ہے یا علی مولا حیدر مولا ہر مولا کہتا ہے یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا دل میں بسا کے رکھا ہے یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا دل میں بسا کے رکھا ہے ہلی مولا ہے دھر مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا ہری ہری مولا مولا ہے